بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب بشر علی صدری ویسر علی عمری وحل القطم السانی یا قہو کولی اکیس دسمبر دو ہزار چودہ میری زندگی میں شاید آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں کسی پروگرام میں لیٹ ہو گیا لیکن دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے ہر چیز میں سبق ثواب ہے حتیٰ کہ کانٹا چبھے پاؤں میں تب بھی تو یہ جو میں لیٹ ہوا تو مجھے ایک حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا وہ حدیث ہے عبد العبادت الانتظار سب سے افضل عبادت ہے انتظار کرنا تو میں سوچتا تھا انتظار کرنا یہ عبادت کیوں ہے تو سم ٹائم انتظار بیکمس انتظار for the sake of God یعنی وین یور انتظار is for the sake of God then it is عبد العبادہ تو ابھی آپ لوگ جہاں بیٹھے ہوئے تھے دیر سے تو آپ کا انتظار بڑا انتظار نہیں تھا انتظار فتح سے کا انتظار نہیں تھا بلکہ مشن کے لیے تھا اللہ کے لیے تھا تو یہ انتظار آپ کا ثواب بن گیا اچھا یہ کیوں انتظار ثواب بن جاتا ہے کیونکہ یہ ایک کریٹو عبادت ہے دیکھیے ایک ہے ایک ہے کنونشنل عبادت آپ کی ایک روٹین ہے آپ کا اس کے مطابق آپ عبادت کر رہے ہیں تو کنونشنل عبادت یہ عبادت بائی روٹین تو وہ ایک عبادت ہوتی ہے یہ جو عبادت ہے جس کو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ انتظار وہ تو کوئی یعنی اس کا کوئی روٹین نہیں تھا آپ کی زندگی میں یہ تو آؤٹ آف کنوینشن ہے آؤٹ آف روٹین ہے تو ایسی عبادت کے لیے آدمی کو سوچنا پڑتا ہے اگر آپ نہ سوچیں تو آپ یہاں سے بھاگ جائیں گے کیوں بیٹھیں گے کیوں تو اس بنا پر دوسری عبادتیں جو ہیں وہ ہیں کنونشنل عبادت اور یہ عبادت جو ہے یہ کریٹو عبادت ہے تو کریٹو عبادت ہونے کے بنا پر یہ عبادت افضل عبادت بن جاتی ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کا آپ ٹائمس آف انڈیا دیکھیں تو اس کے فرنٹ پیج پر میرا آرٹیکل چھپا ہوا ہے یہ کیسے ہوا یعنی انڈیا کا نمبر ون پیپر ہے ٹائمس آف انڈیا اس میں ہمارا آرٹیکل چھپا ہوا بار بار چھپتا ہے یہ ایک ایش کا کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے سارے حالات کو سچائی کے لیے سپورٹنگ بنا دیا سپورٹنگ فیکٹر بنا دیا سب کچھ آپ کے لیے سپورٹنگ بن جاتا ہے پورا ایج آپ کے لیے سپورٹنگ ایج ہے یعنی آپ سچائی کے صحیح معنی میں سچائی کا لمبردار ہیں تو اس زبان میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں چاہے کانفرنس ہو چاہے سیمینار ہو چاہے میڈیا ہو چاہے کالج ہو یونیورسٹی ہو لائبریری ہو حتیٰ کہ کے نیشنس ہو جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کے لیے سپورٹنگ بن جائیں گی سپورٹ کرنے والی بن جائیں گی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا ایج پیدا کیا کنڈیشن کیا ہے صرف ایک کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اسپرٹ آف دا ایج کو جانیں اسپرٹ آف دا ایج کیا ہے اور اس کے مطابق آپ کا عمل ہو آپ کا بولنا آپ کا لکھنا آپ وے آف تھنکنگ وہ اسپرٹ آف دا ایج کے مطابق ہو تو بالکل ساری دنیا آپ کو سپورٹ کا عملی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے دیکھیے پہلے زمانے میں جب تک آپ اس کو کمپیئر نہ کریں پہلے زمانے سے اب سے تب تک آپ سمجھ نہیں سکتے آپ غور کیجئے کہ ساڑھے تین ہزار سال پہلے المسا آئے مصر میں پھر ان کے سامنے انہوں نے توحید کی بات کہی پیسفل انداز میں نہ کوئی تلوار نہ بندو پیسفل انداز میں اور اس وقت کا جو کنگ تھا اس نے کہا کہ میں تم کو مار ڈالوں گا پہلے زمانے میں بادشاہ کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا جو کہتے تھے جلات بادشاہ کی زبان سے نکلتا تھا کہ مارو اس کو وہ تلوار چلاتا تھا یعنی کوئی کوٹ نہیں کوئی کوئی لا نہیں کچھ نہیں بس اس کا حکم جو تھا اس کے تحت آدمی مار لگا وہ ایک دور تھا اب کیا کچھ بھی نہیں آپ کہیں بھی جائیے سچائی کی بات کہیے اور آپ کو ایکسپٹ کیا جائے گا کیوں کیونکہ اس دور کا جو جو بہت بڑا وہ ہے اوپننیس ہے اوپننیس ایکسپٹینس آف ادرس دیکھیے اس کو ایج کو کہا جاتا ہے age of democracy what is age age of democracy democracy means to accept the others democracy کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو ایکسپٹ کرنا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پالٹکس میں ہمیشہ کئی رائے ہوتی ہیں سارے ساری رائےوں کو پاور نہیں ملتا الیکشن ہوتا ہے فیئر اینڈ فری کوئی ایک پارٹی آ جاتی ہے پاور میں تو وہ دوسرے لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں جو پارٹی پاور میں آ جائے تو جو اپوزیشن میں کو ڈیفیٹ ہو گئی ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو یہ عجیب غریب دور ہے اس کو آپ اوپننیس کہیے یا دوسرے کو ایکسپٹ کرنا کہیے بہت عجیب غریب دور ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے اس کے بعد مطلب کوئی مطلب نہیں you have to accept the other person یہ اس زمانے کا نارم ہے جو اس زمانے میں اس کو یعنی اس پر نہ چلے جو اس کے خلاف ہو وہ زمانے میں سمجھا جائے گا کہ یہ تو بیکورڈ آدمی ہے یہ تو بیکار آدمی ہے یہ ہے اصل راز لیکن اس میں دیکھیے دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ آپ پیسفل ہوں اس زمانے میں دیکھیے اگر ایک طرف to accept the other person کا کلچر دنیا میں آیا ہے تو اسی کا دوسرا کلچر یہ آیا ہے کہ وائلنس کو کمپلیٹلی آج کا انسان غلط سمجھتا ہے یعنی وائلنس آپ نہ کریں ہیٹ اور وائلنس سے بالکل فری ہوں آپ تو جو بھی آپ کہیں سب سنے گا آدمی میں امریکہ گیا تو وہاں پر جو اسٹیٹ ہے کیلیفورنیا اس میں کچھ لوگ ہیں کچھ مسلم وہ جانتے ہیں کیا موومنٹ چلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیلیفورنیا جو ہے اصل میں کیلیفورنیا یعنی خلافت کیلیفورنیا جو ہے وہ خلافت تھی یہاں پر امریکہ نے اس کو بدل کیلیفورنیا کر دیا ہم یہاں پر خلافت کو ری اسٹیبلش کریں گے تب بھی ان کو پکڑ کچھ نہیں کوئی ان کو پکڑتا نہیں میرے پاس ہوٹل میں کچھ لوگ آئے نے پہ کچھ پاپلیٹ دیا مجھے اسی کا کہ صاحب یہ یہ خلیف اور نہیں آئے ہم یہاں خلافت کو ری اسٹیبلش کریں گے تو وہ سسٹم کیا کہتا ہے ٹھیک ہے جو چاہو کو پرووائڈیڈ یو آر پیسفل ایک شرط یہ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو جاننا چاہیے کہ وقت کا جو مائنڈ ہے وہ کیا ہے مثلا اگر میں ایسا مضمون لکھوں جو کمرل تھنکنگ جس کے اندر ہو تو کبھی انگلش اخبار نہیں چھاپے گا اس کو اگر میں کہوں کہ یعنی وائلن جہاد والی باتیں کروں تو وہ کبھی نہیں چھاپے گا وہ اگر کہ مجھے اسلامک اسٹیٹ بنانا ہے تو کبھی نہیں چھاپے گا وہ کیونکہ یہ سب چیزیں اریلیونٹ ہو چکی ہیں تو آپ یہ جانیے کہ آج کا آج کا تقاضا کیا ہے اس کو اب میں ٹریڈیشنل انداز میں کہوں ٹریڈیشنل انداز میں تو میں کہوں گا کہ آج کا کلم سوا کیا ہے کلم سوا کا مطلب ہوتا ہے کامن گراؤنڈ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ سوائیں بین بین اللہ اللہ یعنی رسول اور کتاب کے درمیان کامن گراؤنڈ تھا اس کو لے کر کے قرآن نے اپنے پیغام کو پیش کیا تو کلمہ سوا ایک وہ تھا اس زمانے میں جو پروان رسول اور پروان مسیح کے درمیان تھا یا پروان موسا کے درمیان تھا آج اس کو آپ گریٹر سینس میں لیجیے جنرل سینس میں آج بھی ایک کلمہ سوا ہے آج کی جنریشن ہے آج کا جو انسان ہے آج کا جو آج کا جو مائنڈ ہے اس کے لحاظ سے بھی کلمہ ثواب بنتا ہے آپ اگر یہ ڈسکور کر پائیں کہ آج کا کلمہ سوا کیا ہے آج کا کلمہ سوا تو ہر جگہ آپ آپ کو موقع ملے گا جہاں جائیے جس کانفرنس میں جس کانفرنس جس سیمینار میں جہاں بھی میڈیا میں یونیورسٹی میں کالج میں لائبریری میں ہر جگہ آپ کے لیے موقع ہے ہے کہ آپ وقت کا جو کلم سوا ہے اس کے مطابق آپ چل سکیں اب میں آپ کو ایک بات ارض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک بہت ہی بڑی دنیا میں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی رہی ہے آج بھی ہو رہی ہے وہ کیا ہے دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے کل کل یا مل والا شاکر اور رب کم عالم و بمن و عہدا سبیلا یعنی ہر آدمی ایک اپنے شاکلہ پہ چلتا ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ کس کا شاکلہ صحیح شاکلہ ہے شاکلہ دیکھیے شاکلہ کا لفظ جو ہے تفسیروں میں واضح نہیں کوئی کہتا ہے کہ تینت کوئی کہتا ہے عادت مختلف قسم کے الفاظ میں اس کو جس کی تشریح کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ماڈرن ایڈیم میں اگر ہم کہیں تو زیادہ واضح ہو جائے گا کہ شاکلت سے ہے آپسیشن ہر آدمی ایک آپسیشن میں جیتا ہے کسی کو فیملی کا آپسیشن ہے کسی کو بزنس کا آپسیشن ہے کسی کو جاب کا آپسیشن ہے کسی کو پالٹکس کا آپسیشن ہے کسی کو پاور کا آپزیشن ہے کسی کو فیم کا آپزیشن ہے کسی کو منی کا آپزیشن ہے تو ہر آدمی کسی آپشن میں جیتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی پلاننگ کرتا ہے اسی کے مطابق وہ سب کچھ اپنی ایکٹیویٹیز چلاتا ہے اس پر غور کرتے ہوئے مجھے سمجھ میں آیا کہ ایک بہت بڑی بات جو لوگ نہیں سمجھ پائے کہ ایک ہوتا ہے رائٹ آپسیشن ایک ہوتا ہے wrong option right option wrong option تو بیشتر لوگ دنیا میں رائٹ آپسن کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں رانگ آپسن تو ایک ویل نون ہوتا ہے اس کو غلط ہونا ویل نون ہوتا ہے تو وہ آدمی سوسائٹی میں زیادہ جگہ نہیں حاصل کر پاتا لیکن رائٹ آپسن بڑی مصیبت ہے تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ رائٹ آپشن کیا چیز ہے پوری مسلم ہسٹری ایک رائٹ آپشن کے ٹریپ میں پھنسی ہوئی ہے وہ کیا آپ ہزار سال کے درمیان جو لٹریچر تیار ہوا جو اس کو کہتے ہیں اسلامی کو خانہ اس اسلامی کو دکھوانے کا خلاصہ یہ ہے کہ you have to follow Quran and Sunnah Quran اور سنت کا اتباع کرو پوری ہزار سال میں اسی کو دہرایا گیا ہے قرآن سنت کے اتباع قرآن سنت کے اتباع اچھا آج مسلمان قرآن سنت کے اتباع کر رہے ہیں پھر کیوں وہ فیل ہو رہے کیوں وہ ناکام ہے پاکستان کیوں فیل اسٹیٹ ہے کیوں ہر جگہ مارکاٹ ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ایک رائٹ آپشن کے ٹریپ میں پھنس گئے ہیں رائٹ آپشن کے ٹریپ میں وہ یہ کہ قرآن قرآن سنت سنت نہیں بخاری کے ایک روایت کے مطابق ایک تیسری چیز بھی ہے وہ اشتہاد بخاری میں ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جبل کو بھیجا یمن کی طرف حاکم بنا کر تو اسے پوچھا کہ تم فیصلہ کرو گے تو کیسے کرو گے تو نے کہا کہ جب کوئی بات آئے گی تو میں قرآن میں تلاش کروں گا اس کا جواب اچھا آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن نہ ملے تو کیا کرو گے تو نے کہا کہ میں رسول کی سنت میں دریافت کروں گا رسول اللہ نے پھر کہا کہ اگر سنت رسول میں نہ ملے تو کیا کرو گے تو ان کا میں اشتہاد کروں گا اس کا اس کا مطلب یہ کہ there is also third option Quran اور سنت کے علاوہ ایک تھرڈ آپشن بھی ہے لیکن پوری مسلم ہسٹری اس ایک ڈائکوس تھنکنگ پھنسی ہوئی ڈائکاٹوس تھنکنگ یعنی دو قرآن سنت قرآن سنت قرآن سنت پوری مسلم ہسٹری جتنی بھی کتابیں آپ پڑھیں گے آپ تو پوری مسلم ہسٹری جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے ایک ڈائکاٹمس تھنکنگ میں بس قرآن سنت کو ہمیں پکڑنا ہے قرآن سنت میں چلنا ہے قرآن کا ترجمہ پھیلاؤ حدیث کا ترجمہ پھیلاؤ حالانکہ ایک تھرڈ آپشن بھی ہے وہ ہے اشتہاد تو وہ یہ مسلمان اس آپسر میں جی رہے تھے یہاں تک کہ آ گیا نیا دور ماڈرن سولاشن ماڈرن ایج یہ جو آ گیا سترویں صدی میں شروع ہوا اٹھارہویں صدی میں پھیلا بیسویں صدی میں پوری طرح سے وہ آ گیا اب ہم اکیس صدی میں اسی دور میں جی رہے ہیں ماڈرن سولاشن کے دور میں تو مسلمان جو ہے اسی اسی میں پھنسے تھے بس قرآن سنت قرآن سنت قرآن سنت تو آپ دیکھیے مسلمانوں میں جو طریقے چلی زمانے میں سب سب کیا تھی یہی کہ جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ تھا قرآن سنت کا بس اسی اسی کو پکڑے رہو اسی کو دوہراتے رہو لا اللہ کو پڑھو قرآن کی تلاوت کرو نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکوٰۃ دو یہ سب ٹریڈیشنل فریم ورک تھا اسی آپشن میں سب لوگ جیتے رہے اشتہاد کو اپلائی نہیں کر سکے کیونکہ سارے لوگ پھنسے ہوئے تھے ڈائکارٹ آٹ ماس تھرڈ آپشن دریافت نہیں کر سکے اب ضرورت تھی کہ وہ اشتہاد کر کے نئے دور کو جانے کہ واٹ از ماڈرن ایج اور اسلام کو ری اپلائی کریں time to reapply Islam in the modern age تو ڈائکارٹ آف تھنکنگ جو تھی اسی کو میں کہہ رہا ہوں رائٹ آپشن کہ ہم تو قرآن سنت کو پکڑے ہوئے ہم غلطی کیا ہے لیکن وہ غلطی یہ تھی کہ ڈائکارٹ کی وجہ سے وہ تھرڈ آپشن جو ہے وہ چھوڑ دیا انہوں نے اشتہاد کا آپشن تو آپ دیکھیے میں مثال طور پر آپ قرض کرتا ہوں اگر وہ اشتہاد کرتے تو ہند کی صورت میں ساری باتیں قرآن حدیث موجود ہے بخاری میں ایک روایت ہے کہ اللہ اس دین کی تائید یعنی سپورٹ فاجر لوگوں کے ذریعے بھی کرے گا دیکھ فاجر سے سبراد ہے سیکولر نان بلیورس یعنی اللہ اس دین کی تائید سیکولر یا نان بلیورس کے ذریعے بھی کرے گا تو دیکھتے کہ یہ تو وقت آ گیا اسی کا کہ ماڈرن جو سولاشن ہے وہ تو یہی یہی تو ہے وہ یورپ کے لوگوں کے ذریعے سے یعنی سیکولر لوگوں کے ذریعے سے دنیا کے حالات میں ایسے چینجز لائے گئے ایسے چینجز جس سے کیا ہوا کہ پرنٹنگ پریس آیا ماڈرن کمیونیکیشن آیا اور اوپننیس آیا موبلٹی آئی اور لائبریری کلچر آیا اور ریلیجس فریڈم آیا ڈیموکریسی آیا جس کا مطلب یہ کہ you have to accept others دیکھیے پورا جو دور تھا ہزاروں سال پہلے کنگشپ کا کنگشپ کے دور کی سب سے بڑی جو خرابی تھی کہ the king can do no wrong قائم تھا اس کا کہ صحیح بات وہی ہے جو بادشاہ کا ہے the king can do no wrong جو بادشاہ کے زبان سے نکل کر وہی صحیح ہے دوسرا آدمی جو ہے اس کو مارا جائے کٹا جائے گا پیٹا جائے گا تو یہ جو ہے یہ ڈیموکریسی ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی بہت بڑی نعمت تھی کہ ڈفرینس ڈفرینٹ اوپین کو آپ کو ہیومن رائٹس میں شامل کر لیا گیا یعنی ڈفرینٹ اوپین جو ہے پہلے ہیومن رائٹ نہیں تھی زمانے میں یعنی ڈسنٹ جو ہے ڈسنٹ ڈسنٹ جو تھا وہ غلط ہی تھا جو بادشاہ سے ڈسنٹ کرے وہ غلط بات کہہ رہا ہے اب ماڈرن جو ایج ہے ڈیموکریسی کا تو ڈیموکریسی میں یہ نارم اسٹیبلش ہوا کہ ڈسنٹ کو بھی ڈسنٹ کو ڈسنٹ ایک ہیومن رائٹ ہے ابسلوٹ رائٹ ایبسلوٹ تو آپ کو ماننا پڑے گا provided is not infringing upon you any kind of physical harm یہ کیسی عجیب نعمت ہے جو کبھی نہیں تھی قرآن میں آئے دیکھیے سورہ البروج میں کہ صرف یہ کہنے پر لوگوں کو مار دیا گیا کہ اللہ ایک ہے کیونکہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ مشرق تھا وہ کہتا تھا اللہ کا ہی ہے تو اس نے کہا اللہ ایک ہے تو اس نے مار دیا اس کو کیوں dissent was not allowed at that time اب ڈسنٹ جو ہے D I double S E N T allowed ہو گیا اس معنی کہ پیسفل دعا ورک آپ کریں کوئی رکاوٹ نہیں پیسفل داور کا کوئی رکاوٹ نہیں کہیں بھی نہیں کے اسٹیج پہ جا کر آپ بول سکتے ہیں تو چونکہ اشتہاد کو انہوں نے اپنے اس سے نکال رکھا تھا بس ڈائکاٹمس تھنکنگ بھی جیتے تھے قرآن سنت قرآن سنت قرآن سنت اس ڈائکاٹمس تھنکنگ کا یہ نقصان ہوا کہ قرآن کے اشتہاد کی ویلو نہیں سمجھ سکے وہ اگر وہ اشتہاد کی ویلو سمجھتے اور اشتہاد کرتے ہیں تو معلومات تقریب یہ تو ماڈرن سولاشن تو بلیسنگ ہے یہ تو سپورٹو ہے بخاری کی روایت کے مطابق یہ سپورٹنگ سولاشن ہے یہ سپورٹنگ ایج ہے لیکن پوری پوری ہسٹری مسلمانوں کی جو ہے وہ ڈاکوس ڈائکاٹوس تھنکنگ کے ٹریپ میں جی رہی قرآن سنت قرآن سنت قرآن سنت تو اس کو میں کہوں گا کہ رائٹ آپسیشن کیونکہ بظاہر تو غلط نہیں جب آپ یہ کہیں کہ ہمیں قرآن سنت کو فالو کرنا ہے تو آدمی کا بھائی ٹھیک کر رہے ہیں یہ بظاہر ٹھیک کر رہے ہیں لیکن اس ٹھیک میں ایک ویکنیس موجود ہے ایک غلطی موجود ہے اسی میں کہتا ہوں اس کو رائٹ آپسن اور رانگ آپسن تو جہاں تک میں نے پڑھا ہے مسلم ہسٹری کو اسلامی لٹریچر کو تو پوری تاریخ مجھے لگتی ہے کہ وہ پھنسی ہوئی ہے تھنکنگ کے ٹریپ میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے کیا چیز ہے یہ مولانا شبلی نمانی جو تھے وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں پرشین پڑھاتے تھے سرسیت کے زمانے میں شخصیت کے بارے میں تھے شخصیت کا جو بڑا سا ایک گھر تھا اس میں ایک گوشہ ان کو دیا گیا تھا اس کا نام تھا شبلی ہاؤس یعنی سید ہاؤس تھا اور شبلی ہاؤس اتنا بڑا درجہ ان کو ملا تھا شبلی کو وہ اور یونیورسٹی کے انتظام کے تحت دس قرآن دیتے تھے جس میں مولانا محمد جیسے لوگ شریک ہوتے تھے تو کیا ہوا کہ سر سید نے اپنے زمانے میں جبکہ یونیورسٹی نہیں تھی بلکہ کالج تھا وہ نماز کی تاریخ چلائی خود سر سید نے کہ کمرے کمرے جا کے لڑکوں کو کہتے تھے کہ چلو چلو چلو تو صبح کو فجر کے وقت زوک زوک لڑکے نکلتے تھے جا رہے ہیں مسجد میں مسجد میں جا رہے ہیں تو اس پر مولانا شریف نمانی نے جب منظر دیکھا ایک لمبا خط لکھا تھا مولانا حبیب الرحمان شرمانی کو وہ چھپا ہوا ہے مکاتیب شبلی میں اس کو آپ پڑھیے عجیب والہانہ انداز میں ذکر کرتے ہیں شبلی کہ کیا منظر ہے جوک در جوک طلبا چلے جا رہے ہیں مسجد تو اس پر انہوں نے جملہ لکھا تھا کہ دوسری قوموں کی ترقی یہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں مسلمان کی ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے یہاں تک کہ دور ابل میں جا ملے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے بس وسٹ یعنی قرآن سنت کو انہوں نے سمجھ لیا کہ بس آگے کچھ سوچتا نہیں جبکہ حدیث میں خود موجود تھا دیکھیے خود قرآن میں موجود ہے قرآن میں لفظ آیا استمباد حدیث میں لفظ آیا اشتہاد تو خود قرآن اور حدیث میں موجود تھا کہ استمباد کرو اشتہاد کرو یعنی there is always there a third option تو نتیجہ کیا ہوا کہ پوری ابت ایک ٹریپ میں پھنس کر رہ گئی ٹریپ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہیں ویسٹرن سولاشن کو یا ویسٹرن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں لڑ رہے ہیں گنج کلچر چلا رہے ہیں سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں کیوں سمجھتے دشمن ہے دشمن ہے دشمن ہے اگر وہ استاد کر پاتے تو سمجھتے کہ یہ تو خدا کی نعمت ہے جو ہماری طرف آئی ہے دوسروں کے ذریعے سے لیکن اس حدیث پر غور کرنے سے میں نے سمجھ میں آیا ہے کہ جو ایک ہے دعوت ایک ہے تائید تائید مانے سپورٹ تو دعوت اور تائید دعوت اور سپورٹ تو دیکھیے دعوت کا کام تو ویلیورس کریں گے ہمیشہ دعوت کا کام ہمیشہ بلیورس کریں گے لیکن سپورٹ کا کام جو ہے وہ نان بلیورس سے بھی کریں گے یہی ہے بخاری کی روایت میں کہ سیکولر لوگ نان بلیورس لوگ بھی سپورٹ کا کام کریں گے سپورٹ یہ سپورٹ تھا یہ کہ قرآن جو میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے مطلوب ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہو جائے پوری تاریخ میں اچھا قرآن اترا تھا جب ہاتھ سے لکھا جاتا تھا زبان سے پڑھا جاتا تھا تو صرف میموری کے لیول پر قرآن محفوظ تھا آپ غور کیجئے کہ سیون سینچری ایڈیب میں جب قرآن اترا تو وہ صرف میموری کے لیول پر محفوظ تھا پھر اس زمانے میں کچھ معمولی قسم کے پیپر بنتے تھے مصر میں وہ چائنا میں کچھ اس پر لکھا گیا وہ بہت مصیبت ہوتی تھی وہ تو بیسیکلی قرآن محفوظ ہو سکا میموری کے لیول پر اچھا اب اس کے بعد پرنٹنگ آیا پرنٹنگ کا جو مشین ایجاد کی ہے سب سے پہلے ورکیبل مشین وہ جرمنی نے ایجاد کی جو کہ کرسچن تھے اس کے بعد پرنٹنگ پریس کا زمانہ آیا پرنٹنگ پریس کے زمانے نے یہ ممکن کر دیا کہ قرآن جو ہے چھپ پر محفوظ ہو جائے یعنی بجائے میموری کے وہ کتابی شکل میں چھپ کر محفوظ ہو جائے اب پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے ملین بلین کاپی چھاپی گئی قرآن کی سارے جگہ پھیلا دی گئی ہر مسجد میں ہر ہر مدرسے میں لائبریری میں ہر ادارے میں ہر جگہ یہ تو ہے سپورٹ پرنٹنگ کی شکل میں جو سپورٹ دینے والے تھے وہ تو نان مسلم تھے لیکن کتنی بڑی سپورٹ ہے یہ کہ قرآن کو آپ مربی سے نکال کر کے پرنٹنگ پریس میں ڈال کر کے اس کو بک فارم میں بنایا اور تھا میں پھیلا دیں ایسے اس وقت میں بول رہا ہوں اس وقت بول رہا ہوں تو یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے میری بات جگہ جگہ پہنچ رہی ہے یعنی یہاں سے امریکہ تک بہت سے لوگ سن رہے ہیں تو یہ کس نے کیا یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کس نے ڈیولپ کی دلی کے ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک آدمی بولے اور اس کی آواز ساری دنیا کے لوگ سنے اس کی تصویر بھی دیکھیں یہ کیسے پاسبل ہوا یہ یورپ میں اس ٹیکالوجی کو ڈیولپ کیا نان یعنی مسلم نے تو وہ جو سب سپورٹنگ کا جو کام ہے سپورٹ کرنے کا جو کام ہے وہ نان مسلم بھی کریں گے کہ جی، کتنا روشنی آئیڈیا ہے کتنا ریوش آئیڈیا یہ کہ شپ کے زمانے میں جو ایکویشن ہوا کرتا تھا وہ تھا فرینڈ اور فو کا دشمن اور دوست کا ایکویشن یعنی بلیور اور آدھا یعنی اسلام کو ماننے والا اسلام کو دشمنی دشمنی کرنے والے اب وہ ایکویشن ختم ہو گیا یعنی مومن اسلام اور آدھا اسلام کا ایکویشن ہی ختم ہو گیا یاد رکھیے اب تو ہے کہ ممنی اسلام اور معیدین اسلام یعنی بلیورس آف اسلام اور سپورٹرس آف اسلام کیسی عجیب عجیب ایک ریولیوشنری آئیڈیا یہ ریولیوشنری آئیڈیا یہ اب اس بات لڑ رہے ہیں خام خام مار رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں عورتوں کو مار رہے ہیں بدنام کر رہے ہیں اسلام کو یہ تو ایج ایسا تھا کہ جیسے کہ جیسے کہ جب بارش ہوتی ہے تو سب جلتل ہو جاتا ہے ہر جگہ بارش ہر جگہ پانی ہر جگہ وہ دور ہے کہ گلوبل بارش ہو گئی ہے اور سر چیز آپ کے سپورٹ میں آ گئی ہے پوری دنیا میں اکویشن بدل گیا ہے پہلے اکویشن ہوا کرتا تھا مومن اسلام اور آدھ اسلام کا اب اکویشن بن گیا مومن اسلام اور معیدین اسلام کا یعنی بلیورس آف اسلام اور اور سپورٹرس آف اسلام کا پوری دنیا یہاں تک کہ دیکھیے جو بالکل بالکل کمرشیل لائن پر جو قائم ہوتے ہیں ادارے جو چھاپتے ہیں کتابیں ناول چھاپ رہے ہیں اور دنیا بھر کی چیزیں وہ قرآن کے ترجمے چھاپ رہے ہیں ہم آپ سے زیادہ بڑے بڑے پبلشنگ ادارے جو ہیں بہت جن کے بہت بڑے انفراسٹرکچر ہے گلوبل لیول پر جب پھیلاتے ہیں کتابوں کو وہ قرآن کے ترجمے سے آپ نے انگلش میں اور دوسری زبانوں میں آپ دیکھیے وہ تائید کر رہے ہیں آپ کی تو میں سمجھتا ہوں کہ تھنکنگ کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور کسی نے کچھ سمجھا نہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شاہ اللہ دہلوی کو بہت بڑا نام ہے علماء کا خیال ہے کہ پوری مسلم ہسٹری میں سب سے بڑا جو اسکالر پیدا ہوا وہ شاہ اللہ دلوی اچھا انہوں نے خود اپنے آپ کو کہا ہے قائم الزمان لیکن آپ غور کیجئے وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ زمانہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ شاہ اللہ سے پہلے پیدا ہو چکے تھے گلیلیو کوپرنکس نکس نیوٹن جیسے لوگ یہ پہلے پیدا ہوئے تھے ان کا زمانہ ان سے پہلے کا زمانہ ہے گلیلیو کوپر نکس نیوٹن انہوں نے جو ڈسکوریز کی تھی ان کی جو کتابیں چھپ چھپ چکی تھی ان کی جو دریافتیں تھی اس سے مکمل طور پر بے خبر تھے شاہ اللہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ نئے آئیڈیاز کیا ہے نئی سائنس کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ انا قائم الزمان میں قائم الزمان ہوں تو میں سوچا کہ آخر بدنیت تو تھے نہیں وہ کیوں ایسا کہا انہوں نے کہ انا قائم الزمان تو that was due to ignorance وہ ٹریڈیشنل فریم ورک میں سوچے تھے ٹریڈیشنل فرق ٹریڈیشنل فریم ورک کے مطابق انہوں نے سمجھا کہ میں قائم الزمان ہو سکتا ہوں سائنٹیفک فریم ورک جو آ چکا ہے دنیا میں اسے بے خبر تھے اگر شاہ اللہ کو پتا ہوتا ان ان چیزوں کا جو گلیلیو کوپرسٹیکس اور نیوٹن ذریعے آ چکے ہیں دنیا میں تو وہ سمجھتے کہ کام و زمان تو ریڈیکولس ٹرم ہے میرے لیے ریڈیکولس ہے بالکل بات ریڈیکولس ہے لیکن چونکہ وہ بے خبر تھے تو میں نے کہتا کہ شاہ اللہ کے نیت پر میں شک نہیں ہے مجھے لیکن یہ بات completely unaware of the changes in the in the present world اسی بے خبر تھے تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں جو سی پی ایس کے لوگ ہیں وہ جانے کے مسئلہ کیا ہے اور اس کے مطابق آپ اپنے تحریک کو چلائیں آپ اس ہر شخص کو ہیرو بننا ہیرو یہ بس وجہ کہ آپ کچھ تھوڑا موڑا کام کریں گے تو کام چل جائے گا یہ بہت ہی بڑا کام ہے یعنی جو مسلم ہسٹری پھنسی ہوئی ہے ڈاکاوٹ ڈاکاوٹ تھنکنگ میں اس کو یہ بتانا کہ در از تھرڈ آپشن کتنا مشکل کام ہے تو آپ میں اس ہر شخص کو ہیرو بننا ہے آپ میں اس ہر شخص کو اللہ کی اللہ کی توفیق سے اللہ کی مدد سے ایک بہت ہی بڑا کام کرنا ہے اور گلوبل لیول پہ کرنا ہے اور ایک ریوشنری کام کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ آپ جانیں کہ یہ دور کیا ہے اور اس دور میں تو آپ کو ایک تو مسلمانوں کو یہ کرنا ہے کہ ڈائکارڈمس تھنکنگ کے ٹریپ سے نکالنا ہے ایک تو یہ کرنا ہے کہ آپ کو مسلمانوں کو ڈرائی کارڈ بس تھنکنگ کے ٹریپ سے نکالنا ہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ ماڈرن ایج نے جو ایک میں جو اوپننیس آیا ہے کہ ہر چیز آپ کی ہر چیز آپ کی ہر چیز آپ کی اس کو اویل کرنا ہے اب کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کی نہ ہو آج کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کی نہ ہو مطلب دائی کی بلیور کی نہ ہو ہر چیز آپ کی ہے اس کی میں مثال دیا بنے کہ انڈیا کا ٹاپ کا پرچہ ہے اس کے فرنٹ پیج پہ میرا آرٹیکل چھپا ہے اس کی ایک علامتی مثال ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کہ سی پی ایس کے لوگ اپنے رول کو سمجھیں وہ رول یہ نہیں کہ آپ بھیڑ اکٹھا کریں میں ابھی بامبے میں گیا تھا تو ایک صاحب مجھ سے ملے کہ آپ ایک چھوٹا سا اجتماع کر کے چلے آئے سب آدمی آئے تھے اس میں آپ یہاں بڑا جلسہ کرایا جاتا ہے لاکھوں لاکھ لوگ اکٹھا ہوتے وہ اسے بھی جیتے ہیں وہ کہ لاکھوں لاکھ لوگ اکٹھا ہو تو بڑا کام ہو گیا وہ بڑا کام نہیں ہے بڑا کام نہیں ہے وہ لاکھوں لاکھ کا بھیڑ اکٹھا کرنا وہ تو جابادی تقریر کریں آپ کوئی برننگ ایشو اٹھائیں کوئی خطرہ بتائیں کہ اسلام اسلام از ان ڈینجر تو بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی لیکن اس سے کچھ بھی کام نہیں ہوگا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سروے کیجئے جتنے لوگ بھیڑے اکٹھا کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ ایک بھی انسان نہیں بنا سکے وہ یعنی ایک انسان ہی جو میری اس بات کو سمجھے اس وقت جو میں نے بات کہی ہے کہ مسلم ہسٹری ڈارک ہاروس تھنکنگ کے ٹریپ میں پھنسی ہوئی ہے یہ کچھ سمجھنے والا نہیں اس بات کو علماء بھی نہیں سمجھا گے اس بات it requires trained mind it a ارد مائنڈ یہ حالت ہے لوگوں کی وہ بھیڑ کی بھیڑ سے آپ پیچھے کسی کو کیا تم جانتے ہو اس بات کو کہ مسلم ہسٹری جو ہے وہ ایک ڈائکارٹمس تھنک کے ٹریپ میں پھنسی ہوئی ہے تو یہ کیا یہ کیا یہ کیا آپ کو رشن لگویج بول رہے ہیں تو بھیڑیں ہیں لیکن کوئی انسان نہیں تو آپ کو جاننا ہے کہ آپ you are destined to play historical role آپ یہ مت سمجھے کہ آپ کتنے لوگ ہیں آپ کوانٹٹی کو مت دیکھیے آپ کوالٹی کو دیکھیے جو یہ لوگ سی پی ایس میں اکٹھا ہوئے ہیں ان ٹرمس آف کوالٹی ان کے جیسا لوگ کہیں دنیا میں نہیں جو لوگ سی پی ایس میں اکٹھا ہوئے ہیں ان کے جیسے لوگ ان ٹرمس آف کوالٹی ساری دنیا میں نہیں تو آپ کوانٹٹی کو بتائیے آپ کوالٹی کو دیکھیے اور اپنے رول کو سمجھیے کہ ہمیں رول کیا کرنا ہے اور جب تک آپ روٹ کاز کو نہیں سمجھیں گے اور جڑ سے نہیں چلیں گے تب تک آپ کوئی بڑا کارنامہ اور نام نہیں دے سکتے آپ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں بڑے بڑے سے کرتے تھے بڑے بڑے سے آج کا نام انسان نہیں ان کا کوئی ایک انسان نہیں چھوڑا انہوں نے اپنے پیچھے میں ایک صاحب کو نام لیے بغیر مثال دیتا ہوں نام لیے بغیر کہ وہ بہت ہی مشہور تھے دنیا بھر میں ایک مسلمان جو تھے وہ دنیا بھر میں مشہور تھے اور شاندار تقریر کرتے تھے وہ شاندار تقریر لیکن آخر میں ان کا حال یہ تھا کہ مایوسی میں مرے وہ مایوسی میں اور آخر میں وہ یہ شعر پڑھتے تھے کہ وہ محروم تمنا سوئے آسماں دیکھے کہ جو لمحہ لمحہ اپنی کوشش رائے گاہ دیکھے اب میری مطلب یہ تھا کہ میری کوشش سب ویسٹ میں چلی گئی رائے گاہ ہو گئی اب میں دیکھتا ہوں کہ خدا کوئی شکل پیدا کر وہ محروم تمنا نے سوئے آسماں دیکھے کہ جو لمحہ بلمبا اپنی کوشش رائے گا دیکھے تو آخر وقت میں بھی وہ دریافت نہیں کر سکے کہ کہ اصل اصل غلطی کیا تھی اصل غلطی کا نہیں سمجھ سکے وہ بس یہ لوگوں کے شکایت کرتے رہے وہ کہ لوگ مجھے نہیں ملے لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا ٹاپ کے علماء نے میں ان کے نام نہیں لوں گا سب میں آخر میں یہ شکایت ہے کہ ہم کو ساتھی نہیں ملے پھر ساتھی کو نہیں ملے تو بھیڑ ملی تم کو بھیڑ ملی تو ساتھی کو نہیں ملی تو اس کو مانے کہ آپ کا اپروچ غلط تھا آپ کا انالیس غلط تھا اس لیے آپ کو کوئی افراد تیار نہیں کر سکے آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سی پی ایس ہے وہ ایکسپشن ہے اور سی پی ایس کا یہ ڈسٹنٹ رول ہے ڈسٹنٹ رول کہ وہ جانے اپنے کہ اسے کرنا ہے کیا کام کرنا ہے اس دور میں اور اس کے لیے اپنی پورا پوری انرجی لگا دے پورا ٹائم لگا دے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے اور اپنے لیے کہ ہم سب وقت کے تقاضے کو سمجھیں اور اللہ سے ہم دعا کریں اور یاد رکھیے یہ جو کام ہے یہ اللہ کا کام ہے اور جب جو کام خود اللہ کا کام ہو اس کے لیے کوئی اٹھائے اور دعا کرے تو دعا کا قبول ہونا بالکل یقین ہو جاتا ہے یہ جو کام میں نے اب عرض کیا یہ وقت کا کام ہے اللہ کا کام ہے دین کا کام ہے اور سب سے اہم کام ہے تو جب اس کے لیے آپ اٹھیں گے تو آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا کا قبول ہونا بالکل اتنا ہی یقینی ہو جائے گا جتنا کہ آج رات کے بعد کل صبح سورج کا نکلنا تو اس یقین کے ساتھ آپ اس میں لگ جائیے اور میں کئی بار میں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہاں دلی میں ایک صاحب تھے انہوں نے ایک سینٹر بنایا تھا تو زمین تھی برسوں سے پڑی ہوئی تھی زمین بلڈنگ نہیں تھی وہاں پر ایک شخص آیا اس نے میں بناؤں گا تو اس نے کہا تھا آئی آئی ول ول جھوک جھوک my myself self for for this this تو آپ کو اس کام میں جھونک دینا ہے اس کو میں کہوں گا کہ جھونک اسپرٹ کے ساتھ آپ کو اس کام میں لگنا ہے پورا ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کام میں اپنے کو لگنا اور یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی اللہ کی مدد سے ہم ضرور اپنے مشن کو پورا کر پائیں گے تو یہ میری دعا ہے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور جتنے میرے ساتھی ہیں چاہے وہ دلی میں ہوں یا دلی کے باہر ہوں ان سب کے لیے میں برابر دعا کرتا رہتا ہوں اس وقت بھی دعا کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ اللہ یہ جو دعا ہے ضرور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کیا جائے گا کیونکہ وہ تو وہی دعا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے جب آپ ایک ایسی دعا کریں جو اللہ کو مطلوب ہو تو وہ تو ہو کر رہے گی جیسے آپ کہیں کہ خدا کل صبح کو سورج نکال دے آپ رات کے وقت ہیں اور کہیں کہ خدا کل صبح کو سورج نکال دے تو نکلے گا وہ تو نکلنے ہی والا ہے اس میں شک کیا ہے تو اسی اسی یقین کے ساتھ آپ کو مشن میں لگنا ہے اور اس مشن کو میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اور یاد رکھیے آپ کے ساتھ نہیں کہ آپ کے ساتھ کور اٹھے گا یہ کام کر دے گا I have to do it it is my duty یہ اسپرٹ ہونا چاہیے آپ کے اندر کہ آپ آسانی کوئی اور ٹیپ بنے گی کوئی اور گروپ اٹھائے گا یہ سوچ غلط ہے یہ سوچ غلط ہے کہ آپ کا دے چاہیے کہ I have to do it یہ کو کرنا یہ کام میرے ساتھ کوئی اور کرنے والا نہیں ہے جو اس کام کو کرے تو اس مزاج کے تحت آپ کام کیجئے اور اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Okay, we will be starting the question answer session now. All the online viewers are requested to send their questions on info at cpsglobal.org. مولانا پہلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ابھی شوہیب امتیاز صاحب نے بھیجا ہے یو ایس اے سے اور انہوں نے لکھا ہے مائی name is Shoaib Imtiaz and I live U S A after immigrating recently from Hyderabad India I believe Maulana's is the only voice of sanity in the Muslim world and I consider myself a part of C P S International I will write more about myself and my in in due with wish to team. Touch Maulana daily سوال لیتے ہیں جو جمیل اختر صاحب نے دلی سے بھیجا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی دعا لمبے عرصے تک قبول نہ ہوتی ہے تو وہ کیا سوچے کیا اس کا سارا عمل بیکار ہے یا کچھ اور دیکھیے دعا کے معاملے میں حدیث میں آیا ہے کہ دعا کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ دعا کریں کر پورا ہو جائے ہمیشہ ایسا ہوگا کہ دعا according to law of nature قبول ہوگی میں دعا کروں کہ یہ بلڈنگ جو ہے سونے کی بلڈنگ ہو جائے تو ہزار سال تک بھی نہیں ہوگی وہ نہیں ہو کبھی نہیں ہوگی میں نے اپنے بیٹے کو پیپرنگ کر کے بگاڑ رکھا ہے اب میں دعا کروں میرا بیٹا جو ہے اب صدیق بن جائے تو کبھی قبول نہیں ہوگی اگر میں غلط طریقے سے بزنس کر رہا ہوں اور بزنس میرا چل نہیں رہا تو آپ دعا کروں تو کبھی بھی نہیں چلے گا وہ تو یاد رکھے دعا جو ہے ہمیشہ اکارڈنگ تو اللہ آف نیچر قبول ہوتی ہے تو جب بھی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو آپ بھی بس سمجھے کہ اللہ نے قبول نہیں کیا یہ وجہ کہ آپ نے دعائی غلط کر رکھی ہے اس کو ڈسکور کیجیے اگر یہ بتاتے اس میں کہ وہ دعا کیا کر رکھی ہے انہوں نے تو بتاتا یہ تو بتایا نہیں تو میں ایز اے پرنسپل بتا سکتا ہوں وہ بتایا مجھے کہ دعا کیا کیا تھا جو قبول نہیں ہوئی تو میں ابھی بتاؤں گا اسی وقت کہ انہیں دعائی غلط کر رکھی ہوگی مولانا ان کا ایک اور سوال ہے انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ایک عام آدمی اپنی یادداشت یعنی شارپنیس آف میموری کس طرح بڑھائے اس کے لیے ایڈوائز کیا ضرورت ہے بڑھانے کی یہ زمانے بک ہے یہ زمانے کمپیوٹر ہے اب اس کی اس کی اس کو دور ہی ختم ہو گیا وہ زمانہ ختم ہو گیا بھائی آپ کتابوں سے آپ معلومات حاصل کیجیے میں تو آرٹیکل روزانہ لکھتا ہوں تو وہ دھڑا دھڑا اسی میں سب معلومات نکل آتی ہیں یاد کرنے کی ضرورت ہے یہ تو ایک ارریلیونٹ کوشچن ہے جیسے آج آج ہی میں بتاتا ہوں آپ کو میں آج ہی مجھے شاہ اللہ پہ بولنا تھا مجھے جاننا تھا کہ شاہ اللہ کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ اور گلیلو کا کوپرنس کس کا نیپولین کے زمانے میں کیا فرق ہے تو ود ان منٹ نکل آیا سب بات رہا زمانہ بعد کا ہے ان کا زمانہ پہلے کا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہم اس کو میمورائز کریں ٹیکنالوجی زمانے میں میموری کا بدل بن گئی ہے تو آپ کو اس پریشانی کی ضرورت ہی کیا ہے مولانا اگلا ایک کامنٹ اور سوال آیا ہے عبد الرحمان صاحب کا جے این یو ڈیلی سے اور سب سے پہلے ہم ان کا کامنٹ پڑھنا چاہیں گے انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب جزاک اللہ very inspiring speech with very clear narrative your writing and speeches has made me strong بہت psychologically and ideologically may God bless you with long life and sound health please also pray for me اور مولانا انہوں نے جو سوال لکھا ہے وہ یہ ہے Maulana Sahib my question is if an Indian Muslim is in the army and is very keen to better his آخرا اینڈ اٹین جنا in life hereafter what should he do and what he should not do please advise یہ تو بوبم سوال اسپیسیفک بات ہو تو بتا سکتا ہوں ایز اے پرنسپل میں کہوں گا کہ مسلم کا سوال کیوں بناتے ہیں آپ جس ملک میں ہیں آپ اس کا فادر ہیں یہ مسلم کا یہ مسلم کا کوشچن نہیں ہے یہ ہے کوشچن پیٹریاٹزم کا مسلم کا کوشچن تو ہے کہ آپ نے مات مسجد جا کر کے باقی یہ کوشچن جو ہے اس کا کوئی تعلق عقیدے سے نہیں ہے جس ملک میں ہے آپ کو اس کا بہتر کا تقاضا ہے کہ آپ اس آ وفادار ہوں سادہ سی بات ہے مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ڈاکٹر وکار عالم نے بھیجا ہے Staten Island U S A سے اور انہوں نے لکھا ہے کہ C P S team in Pakistan has taken a book fair in Karachi and الحمد للہ by the grace of God we are doing a great job there the book fair will continue for five days and this English magazine spirit of Islam is also being distributed in the book fair بادشاہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب مدد فرمائے مولانا اگلا سوال بھیجا ہے عمران خالد صاحب نے انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی اپنی مولانا ان کا سوال اس طرح ہے مولانا I have a query regarding a حدیث ان بخاری دا حدیث is as follows Ibn Masud said the messenger of Allah truth is confirmed said the way that each of you is created is that He is gathered in his mother's womb for 40 days as a sperm drop, and then for a similar length of time as a blood clot, and then for a similar length of time as a lump of flesh. Then an angel is sent and he breathes the spirit into the fetus and is charged with 4 commands: to write down his provision, his lifespan, his actions and whether he will be wretched or happy. By the one besides whom there is no other God, one of you may do the deeds of the people of paradise until he is just a cubit away from entering it. Then his fate will overtake him and he will begin to do the deeds of the people of hell. So he will enter hell. And one of you میں ڈیڈس پیپل ہیٹ اوی فروم اٹرٹیک Maulana Sahib my coding people of hell then no matter how many good deeds I do I would eventually end up in hell and vice versa Maulana please explain this حدیث مسلمانوں کے عجیب غریب مزاج ہے کہ بہت ٹیڈیس قسم کی باتیں لے کر کے اس کو سوال بنا دیتے میں کہتا ہوں کہ جو کھلی کھلی ہدایتیں قرآن میں کہ لوگوں کو دعوت دو سب لوگوں کو انسان ہے اس کو کیوں نہیں کرتے آپ اس کو پیچھے کیوں پڑے ہوئے یہ دیکھیے اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ آپ اس طرح کے کوشچن کے پیچھے پڑھیں نوینا ان تھے سوال تو میں اسے کہوں گا کہ آپ چھوڑیے سوالات کو آپ ورک کیجیے ہر جگہ ایسے لوگ ہیں جو سچائی پر نہیں قائم ہے انہیں بے خبر ہے سچائی سے ان کو سچائی کا پکام دیجیے اس سے کوئی اس سے اس کے بارے میں کیوں آپ احتیاط آپ کو پریشانی ہے میں اس طرح کے سوال کرنے کو سمجھتا ہوں کہ اسلامک اسلامک ذہن کا فنامنا نہیں ہے یہ کنفیوژن کا فرامنا ہے مولانا اگلا سوال کیا ہے زہیر صاحب نے رائنچور سے اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ Maulana how important is it for the C P S members to learn Urdu and to read your books thoroughly بھائی دیکھیے یہ سب سوالات جو ہے اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ کس کے اوپر کتنا وقت ہے کتنا ٹائم ہے کتنا کر سکتا ہے وہ اتق اللہ مستتا ہوں میں کوئی ایپ اصول نہیں بتا سکتا کہ سارے لوگ یہ کریں سارے لوگ وہ کریں آپ اپنے وقت کو لحاظ سے دیکھیے اپنے آپ کو اب میں ذاتی طور پر ظاہر کہ اگر میں سمجھتا کہ بیکار ہیں اردو کتابیں تو نہ لکھتا میں کچھ چھاپتا میں کہ آپ کو خود جاننا چاہیے کہ میں اردو کتاب جو میں لکھی تھی اسی لکھی کہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے وہ اہم ہے اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ تو اپنے حالات کے لحاظ سے طے کیجیے کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں کتنا نہیں کر سکتے مولانا اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر فریدہ خانم نے دلی سے اور انہوں نے لکھا ہے کہ why are Muslim fighting in Muslim states how do they justify it from the Quran and حدیث why are they obsessed with political power دیکھیے مسلمان جو میں نے کہا کہ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں مسلمانوں کو ایک ہی چیز کا پتا ہے پولیٹیکل ہسٹری آف اسلام کچھ جانتے ہی نہیں مسلمان پولیٹیکل ہسٹری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے فضول بلدان فتوج شام اس طرح کے ٹائٹل کے ساتھ اسی کو جانتے ہیں مسلمان بس کہ اسلام مینس پولیٹیکل پاور ساری کتابیں ہی اسی طرح لکھی گئی کوئی کیا کرے اس کا درد ہو وہ ہماری کتابیں پھیلائے ہماری کتابوں کے ساتھ جو بھی کتابیں ہیں سب یہی مزاج بناتی ہیں تو اب کیا کیا جائے اس لیے میں زور دیتا ہوں کہ لوگ ارسالا کو پھیلائیں آف کو پھیلائیں ہماری کتابوں کو پھیلائیں بس اور کوئی حل دوسرا ہے نہیں مولانا اگلا سوال مولانا اقبال عمری نے بھیجا ہے چنئی سے اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا آج ہی پتہ چلا کہ صرف قرآن اور حدیث کا نام لینا کافی نہیں ہے بلکہ اشتہاد بھی ایک سنت ہے اور تھرڈ اور یہ تھرڈ آپشن ہے مولانا اشتہاد کس بارے میں ہوگا عبادت یا معاملات میں جب معاملات ہی سے اس کا تعلق ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے جو بہتر ہو زمانے کی نسبت سے اسی کو اختیار کرنا ہوگا مولانا اس کی وضاحت کریں دیکھیے اشتہاد لوگ کرتے رہے معنی میں جزیاتی مسائل عبادت اور معاملات کے جو جزیاتی مسائل ہیں اس پہ اشتہاد کرتے رہے میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا وہ تو بغیر مفتی نہ ہو علماء نہ ہو تب بھی آدمی خود ہی خود یعنی سوچ کر جان لے گا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ استخت قلبک اپنے دل سے فتح پوچھ لو استخت قلبک میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بہتر جو کہ مفتی صاحبان نے اور فوخار نے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی قلبک کافی تھا آدمی اپنے دل سے پوچھ کر کے چل سکتا تھا اتنا ہنگامہ ہزار سال سے بچا ہوا ہے جو جاتی مثال میں تو جو جاتی مثال میں خوب خوب اشتہاد کیا لوگوں نے لیکن جہاں تک کلیاتی مثال ہیں اس میں اشتہاد ہی نہیں کیا گیا سرے سے اشتہاد نہیں کیا گیا ایسا نہیں کہ کم کیا گیا اشتہاد ہی نہیں کیا گیا جو جاتی مسائل سب اور جو جاتی مسائل ہیں وہ تو استاد قلبک کے تحت آتے میں نے مثال کے طور پر میں دیتا ہوں آپ کو کہ بڑی بحث ہے حنفیوں اور سلفیوں کے درمیان کہ وہ کرت فاتح خلف خلف الامام امام کرت کر رہا ہے تو میں فاتح پڑھوں کہ نہ پڑھوں یہ آدمی خود ہی سمجھ لے گا کہ وہ پڑھ رہا ہے تو میں سنوں یہ کافی ہے نہیں پڑھ رہا تو میں پڑھ دوں کامن سینس کافی ہے استبد کا مطلب کامن سینس جو چیز کامن سینس سے معلوم ہو سکتی تھی اس پر لوگوں نے بڑی بحثیں کی ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پوزیٹو خدمت تھی اسلام کی مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو تیوان سے بھیجا ہے مسٹر ایڈما سیسے نے انہوں نے لکھا ہے کہ الحمد للہ I am very happy to receive my second order from C P S International for Quran and what is Islam copies through grand mosque after successfully distributing the first order may Allah keep a fast and make a sincere in whatever we Allah اللہ مولانا اگلا سوال کیا ہے شہاب حیدر صاحب نے دلی سے اور انہوں نے لکھا ہے کہ Maulana Sahib you deserve the credit of opening the mind of Muslim and non Muslim regarding the will and desire of Allah I want to ask you question in regard to the difference between اشتہار دعوت اینڈ معرفت پلیز ایکسپلین دس اس پر تو بہت لکھا نے کتاب پڑھ لیجیے بہت زیادہ لکھا ہے اس کو پڑھ لیجیے آپ okay so we will end session now thank you